بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح کی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق کے بعد جو بچے ہوا کرتے ہیں ان کی پرورش تربیت اور ان کے دودھ لانے کا جو ترتیب ہے انتظام ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا طلاق کے بعد وہ ایسی عام حالات میں بھی دونوں کو یہ شامل ہے کہ کل ہی بتایا گیا تھا تو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ دو سال سود پلانے کا جو زمانہ ہے دو سال ہے تو یہ ضروری ضروری کی واجب اور نہیں ہے بلکہ عام طور پر دو سال ہی ہوا کرتا ہے اگر اس سے کم پر بھی والدین راضی ہو جائے ہم نے چھڑانا ہے تو صحیح بچے کو دودھ سے چھڑا سکتا ہے دودھ چھڑوا سکتا ہے اس نے پھر یہ بات بھی بتائی تھی کہ عورت کو چاہیے کہ وہ بچے کا دودھ والدہ یعنی بچے کی جو والدہ ہے وہ دودھ پلایا کرے اور اگر وہ نہیں پلاتی کوئی معقول ادھر کی وجہ سے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی اور سے کسی اور دائرہ کا یا امہ کا انتظام یا بندوبست کرنا چاہیے یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اگر جس طرح کی عورت کا خیال رکھا گیا ہے معقول ادھر ہونے کی بنا پر کہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی معقول ادھر تو اسی طرح اگر کوئی بچہ والدہ کے دودھ کے بغیر کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو اس صورت میں پھر والدہ کو محض صرف اس وجہ سے انکار کرنا کہ اس کا جو والد ہے جس نے مجھے طلاق دی ہے وہ ایسی ہی ستایا رہا ہے یا اس کو ستانے کے فکر میں ہو چکر میں ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس صورت میں پھر والدہ کو دودھ پلانا چاہیے یہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج جو ہم پڑھنے جا رہا ہے یہ جو جس طرح کی پہلے ہم نے بعض عورتوں کے جو عدت ہے کہ کتنے عدت گزارے گی تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے سبق میں جو متوفع عنہ زوجہ ہے یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں تو ان کی عدد کیا ہوگی تو زمانے جہلیت میں یہ ترتیب تھی کہ پورا ایک سال تک پورا ایک سال تک عدد ہوا کرتی تھی اور چونکہ اس وقت تک جو میراث میں حصے ہیں وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے تو ایک سال عدت ہوا کرتی تھی اور اس دوران جو ہے نا یعنی ایک سال کے دوران اس ایک سال کی دوران جو ہے نا یہ پورا مکمل ایک سال اس کی حدت ہوا کر رہی تو اسلام میں اس آیت کریمہ سے جو ہے نا یہ بتا دیا کہ ایک سال عدت نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف چار ماہ اور دس دن عدت ہوگی یہ عورتوں کے بارے میں جن کے شوہر مر جاتے ہیں پا جاتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو اس کی تشریح ہم پڑھیں گے والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة والذين يتوفون منكم اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے ویدرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ کر جائے یتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة تو او بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھے گی یعنی ان کی جو مدت مدت ہے عدت کی وہ چار مہینے اور دس دن ہے تو پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائے یعنی یہ جو چار مہینے دس دن ہے وہ پوری ہو جائے مکمل ہو جائے فلا جناح علیکم تو اپنے بارے میں جو کاروائی مثلا دوسرا نکاح فیما فعلنا فی انفسهن تو وہ اپنے بارے میں جو کروائی مثلا دوستانی کا بالمعروف قائدے کی مطابق فیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف قائدے کی مطابق کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں تم پر کوئی حرج نہیں یعنی عدت گزرنے کے بعد عدت گزرنے کے بعد عدت مکمل ہونے کے بعد اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے اب اس آیت کی نشی کرم والذین یتوا والذین یتوا اور تم میں سے جو لوگ افات پا جائے یموتونا یعنی مر جاتے ہیں تم میں سے ویزرونا اور چھوڑ کر جائے ویزرونا اور چھوڑ کر جائے یا فرکونا یعنی چھوڑ دے ازواجن بیویا یا تربسنا انتظار کرے ایلی تر بس یعنی او بی بیاں انتظار کرے انتظار کرنا ہوگا بے انفسهن اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو روکے یا تربسنا روکے بے انفسهن اپنے آپ کو بعد ہونا نکاح اس کے بعد نکاح سے یعنی شوہر کے مر جانے کے بعد ایسی عورتیں ایسی بیویاں اپنے آپ کو نکاح سے روک دے یعنی چار مہینے دس دن تک جو ہے نا یہ زوجہا جو عورتیں ہیں ہیں بیویاں چار مہینے دس دن جو ہے نا یہ نکاح سے رکے رہے گی بلکہ یہ اپنی عزت گزارے گی ہر بات و عشرہ چار مہینے اور دس دن من اللیالی یعنی راتوں میں سے وہذا فی غیر الحواملی اور یہ جو حکم ہے یہ غیر حاملہ عورتوں کے متعلق ہے اور حاملہ کا کیا ہے وہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہو یہاں بھی بتا رہے کہ ان کا حمل ان کا ان کی عدت جو ہے وہ وز حمل ہے عمل حوامل بہرحال حاملہ عورتیں ہے ہننا ان کی عدت ایزان حمل ہننا کہ ان کا وضع حمل ہو جائے بے آیت طلاقی سورت طلاق یا آیت طلاقی وجہ سے یعنی ان کی عدت پھر وضع حمل ہے والاما على النصف اور اما کی جو عدت ہے وہ نصف من ذالک اس سے بسنہ حدیث کے روح سے یعنی حدیث سے یہ ثابت ہے فیضا بلغنا اجلہن جب او پہنچے یعنی جب او اپنی عدت کی معاد کو پہنچ جائے ان قضت مدت و یعنی ان کی انتظار کی مدت ختم ہو جائے گزر جائے جو کہ چار مہینے دس دن ہے فلا علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے حرج نہیں ہے الاولیاء اے اولیاء اے سرپرستو یعنی جو عورت ہے نگران ہے یا جو بڑے ہے بزرگ ہے ان پر کوئی حرج نہیں ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے کس بارے میں فی ما فعلنا فی انفسہن اپنے بارے میں جو کروائی قائدے کے مطابق وہ کرے یعنی یہ جو عورتیں جن کی عدد گزر گئی ہے تام ہو گئی ہے مکمل ہو ہے چار مہینے اور دس دن عدد پوری ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد تام ہونے کے بعد اپنے متعلق یہ جس طرح کرنا چاہے جس طرح فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے یعنی اگر یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ان کو اجازت ہوگی من زیب و زینت سے و تعرض للخطاب اور خطاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے یعنی عزت گزر جانے کے بعد چار مہینے دس دن عزت گزر جانے کے بعد ایسی عورت جو ہے نا بنا سنگار بھی کر سکتی ہے یعنی زینت اختیار کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتی ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف میلان رکھتا ہے یا یعنی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا یہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر سکتی ہے اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے بالمعروفی معروفی یعنی قاعدے کے مطابق عرف کے مطابق شرع شرعات کی جو احکام ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نا اگر شوہر مر جاتا ہے اور ادھر گزر جاتی ہے تو اس کے بعد بیوی کو جو ہے نا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شرم والی بات نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے بہتر ہے کہ نکاح ہی میں رہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی اللہ تعالی جاننے والے ہیں اور اللہ تعالی اس اس اسے اس سے پوری طرح باخبر ہے عالم یعنی جاننے والے ہیں تمہارے ان کی باطن کو جیسا کہ تمہارے ظاہر کو جانتے ہیں تو اس بارے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ مولانا صلی اللہ شیخ صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ کراچی میں ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی تو ان کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور اس عورت کا جن کا یہ شوہر فوت ہو گیا تھا ان کا تعلق تھا اصلاحی شیخ رضی اللہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے تو جب یہ واقعہ ہوا تو بڑا واقعہ ہوا تھا تو اگرچہ بظاہر ان کو ضرورت نہیں تھی یعنی عام طور پر جب دوسری جگہ نکاح کی جاتی ہے یا کوئی ترغیب دیتا ہے یا کہ وسائل نہیں ہوا کرتے تو اس میں جو ہے نا وسائل کا بھی استجباب ہو وسائل کا ترتیبی بن جاتی ہے اور خود اس کے جو اپنے ترتیبات وغیرہ ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے تو اس اس تو عورت نے جس کا شوہر مر گیا تھا شیخ صاحب سے مشورہ کیا تھا کہ بظاہر تو مجھے یعنی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ میں ایسی ہی رہوں یا دوسری جگہ کسی سے نکاح کروں تو ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ شیخ صاحب ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگرچہ آپ بظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے اور آپ دوسروں کو بھی کر سکتے ہو لیکن آپ اگر کسی اور کے ساتھ نکاح کرو تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا اچھا ہوگا افضل ہوگا تو پھر انہوں نے اس مشورے پر عمل بھی کیا تو اگر کوئی سرمایہ دار ہو یا مالدار ہو تو اس صورت میں بھی اگر شوہر مر جاتا ہے تو جوانی کی حالت ہو تو علماء یہی کہتے ہیں بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے نا دور میں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اچھی بات یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اگر ترتیب بن سکتی ہے تو ترتیب بنانی چاہیے کیونکہ شرم کی بات نہیں ہے اگلی کریمہ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے ولا جناح علیکم فيما اردتم به من خطت النساء او اقننتم في انفسكم ولا جناح علیکم اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر عدت کے دوران تم ان عورتوں کو اشارے کے نئے نکاح کا پیغام دو یعنی فی معرض بھی من خدمت نتائی یعنی ان سے نکاح کا ارادہ ہو او اکنتو فی انفتکم ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کہ تم ستذکرونہن کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے ولیکن لا تو ہن سر لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا الا ان تقول قولا معروفا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو یعنی عزت کے دوران ایسی عورت جو تھا متوفا عنها زوج متوفا عنها زوج یعنی جس کے شوہر مر گیا ہو تو عزت کے دوران اشارے کی نائے میں تو نکاح کا پیغام دے سکتے ہو لیکن صحاتن ان کو نہیں بتانا چاہیے یعنی تمہارے دل میں اگر یہ بات ہے تو دل میں یہ بات رکھنا کہ میں ان سے ان کے نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اگر کے کنارے میں بتانا بھی ہو تو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے مناسب طریقے سے اگر کوئی اس طرح بات ہو تو اگر کہہ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تقول و معروف مگر یہ کہ اللہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو ولا عقدۃ النکاح اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا حتى يبلغ الكتاب اجلا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی معاد کو نہ پہنچ جائے یعنی اشارہ کنائے میں تو آپ پیغام دے سکتے ہو مناسب طریقے سے تو آپ پیغام بھجوا سکتے ہو لیکن پکی بات کرنا عدت کے دوران ہی پکی بات کرنا کے اختتام سے پہلے پورے ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا اس کو بات کو پوری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان اللہ اور یاد رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب جانتا ہے فاحذروه لہذا اس سے اس سے ڈرتے رہو غفور حلیم اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مردبار ہے اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو عیدت گزار رہی ہو یعنی متفع عنہ زوجہا ہو تو صاف لفظوں میں سراہن تو نکاح کا پیغام دینا اور اس بات کو پکی کرنا یعنی یہ بات پکی کر لینا یہ تو جائز نہیں ہے صاف میں سراہن صریح الفاظ میں یعنی کے دوران ہی اس کو صاف لفظوں میں سراہن صریح الفاظ میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جیسی تمہاری عدت گزر جائے گی تو میرے ساتھ نکاح کر لینا لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے اگر مناسب اشارہ ہو مناسب طریقے سے ہو تو اس کی اجازت ہے جس سے اس عورت بھی سمجھ جائے کہ اس شخص کا میرے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے اور یہ عدت کے بعد پیغام بھیجنا چاہتا ہے پیغام دینا چاہتا ہے تو مثلا اس طرح الفاظ سے کہے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہو یعنی اس طرح تو یہ الفاظ بھی مناسب ہے اور عورت بھی سمجھ جائے گی کہ یہ الفاظ جو یہ کہہ رہا ہے ادا کر رہا ہے تو یہ بالکل یعنی اس کا اشارہ میری طرف ابھی چونکہ میں عدت میں ہوں سراسن کہہ نہیں سکتا تو عزت کی بات جو ہے نا یہ پھر پیغام بھیجے گا یا کچھ ترتیب بنے گی تو اس طرح مناسب الفاظ سے تو شارہ کنائے میں کہنا صحیح ہے لیکن صریح الفاظ میں اور عدت کے دوران ہی بات پکی کر لینا کہ گزرتی ہی جو ہے نا میرے سے نکاح کرنا ہے تو یہ یہ اچھی بات نہیں ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف ولا جناح علیکم فیما عرضتم اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے سے اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو ولا جنا علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما عرض تم اس چیز میں جو تم اشارے یا کنائے میں دو یعنی پیغام بیج دو ان عورتوں کو لوحتم تم یعنی اشارے کنائے میں ان کو پیغام بیج دو تو اس کی گنجائش ہے یعنی منگنی کام کو پیغام دینا نکاح کا ان کو پیغام دینا یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے بھی خدمت نکاح عورتوں کے خطرے کے بارے میں یعنی نکاح کے بارے میں نکاح کے پیغام کے بارے میں نکاح کے ارادے کے بارے میں اشارے کے الفاظ میں کنائے کے الفاظ میں تو یہ صحیح ہے عنهن ازواجهن یعنی عورتیں جن کی شوہر پا چکی ہو عدت میں کا قول الانسان مثلا انسان کا قول ندیمی کا قول مثال کے طور پر انکی لجمیلتن آپ بہت آپ بے شک آپ خوبصورت ہو ومن یجدو مثلکی اور آپ جیسی کون پائے گا ورب راغب من فیکا اور آپ میں بہت رغبت کرنے والے ہیں جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ میں بھی ایک مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں تو اس طرح کنایا اشارات میں جو ہے نا وہ بھی سمجھ جائے گی اور اس کا کام بھی ہو جائے گا کو جیسی عزت گزر جائے گا اگر بات بن جاتی ہے تو بسم اللہ اگر نہیں بنتی ہے تو اور جگہ کی بنا لینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہوا کہ عدت کے دوران اشارہ کنائے سے جو ہے نا پیغام نکاح یا منگنی کا پیغام بھجوانا یہ بالکل صحیح ہے او اکنن تم ازمر تم یعنی جو تم نے چھپایا ہے جو تم نے چھپایا ہے دل میں چھپائے رکو ازمرتم چکایا ہے فی انفسکم اپنے نفس میں اپنے دلوں میں من قصد نکاح ہن ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ قصد علم اللہ اللہ تعالی جانتے ہیں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم ستذکرون ہن کہ بالخطبتی ولا تصبرون عنہن فعباہ لکم التعریض یعنی اللہ تعالی یہ بات جانتے ہیں کہ تم ان کو اس بات کا تذکرہ کرو گے اس بات کا تم تذکرہ کرو گے یعنی خیال دن میں تو لاؤ گے اور اس کا تذکرہ بھی کرو گے بالخطبتی یعنی پیغام بھجوانے سے پیغام دینے سے ولا اور ان سے آپ صبر نہیں کرو گے فابا حلکم تاریز تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے تاریز کنائے سے اشارے سے جو ہے نا او جائز قرار دیا مباح یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اشارہ اور کنائے میں اس کو پیغام بھجوانے میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے ولیکن لا لیکن ان سے نکاح کا وعدہ مت کرنا لیکن ان سے نکاح کا وعدہ مت کرنا یعنی یعنی نکاح کا کسی عدت کے دوران ہی ان سے بات پکی کر لینا کہ میں نے ہی آپ سے نکاح کرنا ہے تو اس طرح کرنا یہ صحیح نہیں ہے لیکن الا مگر ان تقولوا قول معروفا مگر یہ کہ تم کہو معروف بات معروف طریقے سے مناسب طریقے پر مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو تو اس میں کوئی حرج پھر نہیں ہے ایما من تعریض یعنی جو شرعان معروف ہے کنایہ اور اشارہ کے انداز میں فلکم ذالکا تمہارے لیے اس طرح کرنا ہے یعنی اشارے سے ان کو پیغام بھجوانا یہ جائز ہے صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ولا تعزم عقدۃ النکاح ولا تعزم عقدۃ نکاح اور ولا تعزم اور تم قصد نہ کرو ارادہ نہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کے نکاح نکاح کا قصد ارادہ نہ کرو اے عقد ہی یعنی عقد پر یعنی اسی دوران حتی لغل کتاب یہاں تک کہ عدد کی مقررہ مدت حتی لغل کتاب یہاں تک کہ عدد کی مقررہ مدت اپنی معاد کو نہ پہنچے حتی لغل کتاب یہاں تک کہ عدت کی مقررہ میعاد اپنی میعاد کو اپنی اختتام کو نہ پہنچے یعنی جو مکتوب فرض جو کہ چار مہینے اور دس دن ہے اجرہ ہے یعنی اپنے میعاد کو اپنے وقت کو اپنے اختتام کو اس کو ختم ہو جائے پوری ہو جائے تام ہو جائے وعلمو اور یاد رکھو اور جانو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یعلم ما فی انفسکم اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے من عزم اور آدمی سے یعنی اور اور قص ارادہ خص نو ہو تو اس سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو جس چیز کی اجازت ہے یعنی اشارہ کنائے میں ان کے پیغام بھجوانا یہ تو صحیح ہے اور عزت کے دوران ہی بات پکی کر لینا ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا یہ اس کی قابل ماخذ ہے اور اللہ آپ کی دلوں کے اس بید کو جانتے ہیں لہذا تم اس سے ڈرو اس طرح کام نہیں یعنی جو جس چیز کا اللہ نے اجازت دی ہے اس کو کر سکتے ہو جس چیز کی نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو بچاؤ فاہ درو ان سے بچو ڈرو ایو ادا آدم تم کہ اس کا جزا دے بدلا دے سزا دے جب تم اس کا ارادہ کرو یعنی کسی عزت کے دوران ہی تم اس کے ساتھ نکاح کی بات پکی کرو ان اللہ غفور اور جان لو اور جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا والا ہے ہے ہے ہو سے ڈرنے حریم اور بردبار العقوبت ان تعالیٰ عذاب کو مؤخر کرنے سے جو اس کا مستحق ہے یعنی اگر کوئی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے در کی وجہ سے جو ہے نا توبہ کر لیتا ہے استغفار کر لیتا ہے یا اس کی قریب جاتا ہی نہیں تو اگر یہ کرتا تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے اب جب نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر معاف فرماتے ہیں بخشنے والے بھی ہے اور بردبار بھی ہے تک اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اگر کی بیوہ عورت ہو اور عورت کے لیے بیٹھی رہے تو اس میں بھی افضل تو یہی ہے کہ اگر کوئی ترتیب بن جاتی ہے تو کر لینا ترتیب اگر بن سکتی ہے تو بہتر افضل وہی ہے لیکن گناہ تو بہرحال اگر بیٹھے ہو مثلا بیٹھے ہو وغیرہ ترتیب مرتیب ہو تو گناہ تو اگرچہ نہیں ہے لیکن بہتر اور اچھی بات پھر بھی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ترتیب بن سکتی ہے تو ترتیب بنا لینی چاہیے تو اس کا جو میں نے واقعہ بتایا اسی کی بھی بیٹے وغیرہ سب تھے تو لیکن پھر بھی ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اگر نکاح کر لیں تو آپ کے حق میں مناسب رہے گا اگر کی ہے حرج تو نہیں ہے لیکن افضلیت اور افضلیت کی کی بات ہے اور ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو باقی جو رہ گیا اور ان شاء اللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته